یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے